اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الگریم حبیبنا و حبیب رب العالمین دعا تو دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی وہ پیاس ہے وہ حاجت ہے وہ صدا ہے جو زبان پر لفظ بن جاتی ہے اور آنکھوں میں آنسو بن کر آ جاتی ہے یہ دل سے نکلتی ہے یہ دل سے نکلتی ہے اور رب العالمین کے ہاں قبولیت کی صنعت پاتی ہے اور دعا کے لیے ان الفاظ سے بہتر کوئی الفاظ ہو نہیں سکتے جن کی تعلیم اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے ان دعاؤں میں اتنی حرارت ہے اتنا گداز ہے اتنی محتاجی اتنی آجی اتنی اللہ ازاری اور خوشبو ہے کہ دل پگھل کر ایک نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں آئیے میں جو الفاظ ہمیں حدیث سے ملتے ہیں اس میں چند دعائیں آپ کے گوشت گزار کرتی ہوں اور میں رب العالمین سے ان دعاؤں کو مانگتی ہوں یا ربی تو مانگنے والوں کو محروم نہیں کیا کرتا الہی الہی میرے معبود اب تو کہا بھی بکا تیرا بندہ تیرے در پر ہے فقیر کا بھی بکا مسکین کا بھی بکا سائل کا بھی بکا تیرا فقیر تیرے در پر ہے تیرا مسکین تیرے در پر ہے تیرا زلیل تیرے در پر ہے زلیل کا بابی کا تیرا سائل تیرے در پہ ہے سائل کا بابی کا زلیل کا بابی کا تیرا زلیل بندہ تیرے در پر آ گیا ربی یا الہی ضعیف کا بابی کا تیرا کمزور و ناتواں بندہ تیرے دروازے پر ہے کا بے تیرا مہمان تیرے در پر آیا ہے یا رب العالمین رب العالمین الہی قبول کرنے والا ہے اور تو اپنے در پہ آنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا اللہم اللہ قلتا وقولک الحق تو نے کہا اور تیرا کہنا این حق ہے ادون استجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اے اللہ اے میرے رب حاضر دعا یہ ہے دعا یہ دعا ہے علیہ اور اب قبول کرنا تیرا کام ہے ارحمنی ارحمنی رحم کر مجھ پر رحم کر مولایا مولایا میرے مولا میرے آقا ارحمنی رحم کر مجھ پر انتل قفارو انل المسیح تو بخشنے والا ہے اور میں گناہ کار ہوں الا الغفار سوائے بخشنے والے کیا کون ہے جو گناکار پر رحم کرے گا مجھ پر رحم کرتے مولایا مولایا میرے مولا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا انت المالک وہ تو مالک ہے تو ہی مالک ہے وہ ان المملوک اور میں تیرا مملوک ہوں حل یرحم المملوک الا المالک سوائے مالک کے اور کون ہے جو مملوک پر رحم کرے گا مولایا مولایا میرے مولا میرے آقا انتر ربو وانا العبد تو رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں وحل یرحم العبد الرب سوائے رب کے اور کون ہے جو بندے پر رحم کرے گا مولایا مولایا میرے مولا میرے آقا انتر رازق وانا المرزوق تو رازق ہے میں مرزوق ہوں وحل یرحم المرزوق سوائے رازق کے اور کون ہے جو مرزوق پر رحم کرے گا مولایا مولایا میرے مولا میرے آقا مولایا مولایا میرے مولا میرے آقا انت الکریم کریم اللئیم تو کریم ہے اور میں لئیم ہوں وحل یرحم الم اللہ الکریم سوائے کریم کے اور کون ہے جو لئیم پر رحم کرے مولایا مولا میرے مولا میرے آقا انت العزیز ہوں ہوں تو عزت والا ہے اور میں ذلیل ہوں وحل یرحم الزلیل اللہ سوائے عزت والے کے اور کون ہے جو ذلیل پر رحم کرے مولا یا مولا یا میرے مولا میرے آقا انت القوی وانا ضعیف تو قوت والا ہے اور میں ضعیف کمزور ناتوا نا تو ضعیف سوائے قوت والے کے اور کون ہے جو کمزور پر رحم کرے گا مولا یا مولا یا میرے مولا میرے آقا انت القفور وانا المذنب تو بخشنے والا ہے میں گناہ کار ہوں وحل یرحم المذنب الا الغفور سوائے بخشنے والے کے اور کون ہے جو گناہگار پر رحم کرے گا مولایا مولایا مولایا میرے میرے میرے میرے میرے مولا مولا مولا آقا آقا اللہم اے میرے اللہ تسمع کلامی تو میری بات کو سن رہا ہے وہ ترا مکانی تو میرا مقام اور حالت دیکھ رہا ہے المنری وہی تو میرے کھلے چھپے سب کو جانتا ہے انل پائے فقیر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے میں مصیبت زدہ ہوں میں محتاج ہوں الباعث الفقیر میں مصیبت زدہ ہوں میں محتاج ہوں المستقیس المستجیر فریادی ہوں پناہ کا طلبگار ہوں الوجل المشفق ڈرنے والا ہوں ہراسا ہوں المقر المعترف بزنبی الیک میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں تیرے حضور المسکین تجھ سے مانگتا ہوں جیسے بےکس مانگتا ہے وابتہلو الیک تحل المسلم ابتحال المسن ترا کے گر گڑاتا ہوں جیسے گناہ و خوار گرگراتا ہے بدعو کا دعا میں تجھ کو پکارتا ہوں الخائف الدریر جسے خوف زدہ آفت رسیدہ پکارتا ہے دعا امن خبعت لکا رقبت ایسے شخص کی پکار جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے وفا وفاظت لکا ابت ہو جس کے آنسو تیرے سامنے بہ رہے ہیں لتا جسم ہو جس کا تن بدن تیرے آگے بچھا ہوا ہے ملکا انف ہو جو اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہے اللہ اللہ لتا تو ایسا نہ کر کے تم سے مانگو اور پھر بھی محروم رہ جاؤ وکم بھی اور رحیم اور میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہو جا یا خیر المسولین یا خیر المعتین اے سب مانگنے والوں سے بہتر عطا کرنے والے اے سب دینے والوں سے بہتر دینے والے اللہ اللہ یا اللہ اللہم اللہ اللہ اسألوکا بے عز کا وزلی میں تیری عزت و قدرت اور اپنی ذلت و بے بسی کے واسطے سے کچھ سوال کرتی ہوں اللہ رحم تنی کہ مجھ پر رحم کے بغیر نہ مجھے چھوڑ میں تیری قوت اپنی ناتوانی کے واسطے سے مانگتی ہوں وہ بے کا بنی وہ فقیری الیک میں تیری مجھ سے بے نیازی اور تیرے سامنے اپنی محتاجی کے واسطے سے تجھ سے مانگتی ہوں حاضری ناسی ترکا سے تل کاز بت الخا یہ میری جھوٹی اور خطا کار پیشانی جو تیرے سامنے پڑی ہے ابھی تو کا سوا ہے کثیر ابھی تو کا سوا ہے کثیر میرے علاوہ تیرے بکنے بے شمار ہے علیہ صلی سید تم سوا لیکن تیرے سوا میرا کوئی آنکھا نہیں ہے مل جا والا منجا ان کا اللہ اللہ تیرے سوا تجھ سے سوا تجھ سے میری کوئی جائے پنا نہیں نہ کوئی جائے حاجت ہے اللہم میرے اللہ اللہ مغفرت کا ورحمت بن سنوبی انتی من عملی اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ بسی ہے اللہ مغفرت کا اُسا من ذنوبی اللہ تیری مغفرت میری گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہے وہ رحمت عملی مجھے تیری رحمت کا آسرا ہے اپنے عمل کا آسرا نہیں ہے اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اے میرے مالا اے میرے آکا الا انت خلقتنی تو تو تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو نہیں تو مجھے پیدا کیا وانا اب تو میں تیرا بنتا ہوں نالا اہدی کا جتنا میرے بس پہ ہے وانا نالا اہدی کا بس پہ میں پورا کرتا ہوں اس کو وانا کا وہ وادی کا میں اپنی استطاعت کے مطابق جتنا میرے بس پہ ہے تجھ سے تو پیمان کو پورا کرتا ہوں شر ما ماسمات میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز سے ہر اس چیز کے شر سے جو نے پیدا کی ابو رکا بھی نعمتی کا لگیا ابو بھی زام بھی اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف ہے اور اپنے گناہوں کا مجھے اقرار ہے اللہ اپنے سب گناہوں کا اقرار ہے تیری نعمتوں کا اعتراف ہے فخر لی بس مجھے بخش دے یہ بخش اس کی کھڑی ہے کوئی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو میرے اللہ اللہ کا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضی سے تیری رضا میں پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے تیری ہی رضا میں پناہ ڈھونڈتا ہوں محافت کا عقوبتک اور تیرے عذاب سے تیری معافی میں بنا ڈوبتا ہوں میرے اللہ تیرے عذاب سے تیری معافی پہ آنا چاہتا ہوں واؤزبی کا من کا تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں تیرے غصے سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں لعہدی سنان علی تیری تعریف کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے یا ربی انتا کماس نہیں تعالی نفس ایک تو بس ایسا ہی ہے جیسے تُو نے آپ اپنی تعریف کی لاسی سنان اللہ ایک تیری تعریف کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے انت کماس نہیں تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے آپ اپنی تعریف کی یوربی لقل ہم تو کمائی یم بہین چلانی وہ اچھی قبل سی پہ سلطان تو کمائی یم بہین چلانی وہ اچھی کل سے سلطان کل ہم کمائی چلانی وہ اچھی کل سے سلطان ہے ربی اے میرے رب کم من نعمت انعمتہ علیہ کتنی نعمتیں ہیں جو تُو نے مجھے دی کلا لکا اتنا شکری اگر ان پر میں نے کم ہی تیرا شکر ادا کیا وہ کم من بل بلیتن ابتلائی تنی بیہا اور کتنی مصیبتیں ہیں جن میں تُو نے مجھے ڈالا اللہ اللہ کا انتہا صبر ہی میں نے کلیل ہی صبر کیا ان پر میرا صبر بہت تھوڑا تھا فیامت فیامت بس اہم کچھ ہو کہ اللہ اتنا نعمت ہی شکری جس کی نعمتوں پہ میں نے کبھی شکر کیا ہے طلب یا رہتی پھر بھی تم نے مجھے محروم نہیں کیا وہ یامن اور اے وہ جو کہ اے وہ ہستی اے وہ ذات اے وہ میرے رب اے وہ مالک اے وہ مولا اور یہاں پر اللہ اتنا بلی یہ تن وہ کہ جس کی مصیبتوں پر میں نے کبھی صبر کیا فلم یوں دلی تو نے پھر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا وہ یہاں پر رانی اللہ خط وہ یہاں پر رانی اے وہ ذات جو تم جو دیکھتا رہا میری گناہ کرتے ہوئے فلم اور تو نے مجھے رسوا نہیں کیا اللہ جنوب اللہ تیری رحمت کا آسرا ہے یا ربی تیری رحمت کا آسرا ہے تیری مغفرت کا آسرا ہے تیری بخشش کا آسرا ہے اللہم اے اللہ اللہم اے اللہ انی ضعیف فی رضا کا دئی میں میں کمزور ہوں بس اپنی رضا جوئی میرا ذوف اپنی قوت سے دور کر دے پاس اور کشا کچا مجھے خیر کی طرف لے جا جل اسلحا ردا اسلام کو میری پسند کا منتہا بنا دے پسند کی انتہا بنا دے اسلام کو اتنی عزت دے وانا فقیر فرزقنی میں محتاج ہوں تو ہی مجھے رزق دینے والا ہے اللہم اللہ ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا اللہ ہمارے دل ہماری بہار ہمارے تمام اعزاز ولم تملک نہ منہا شعی اور نے ہمیں ان میں سے کسی چیز کا بھی مالک نہیں بنایا الت علی کا بنا پس جب نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے پکون انتولی بس ہی ہمارا والی بن جا وہ سواز سبیل اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جا پکن ان تلی پکون انت ولی تو ہمارا مولا بن جا ہمارا والی ہو جا وہ احتنا سواء السبيل واهدنا الى سواء السبيل واهدنا الى سواء السبيل ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جائیے یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان کل بھی میں اسپائی کل کری متعی میرا دل تیری تو مہربان انگلیوں کے درمیان ہے توقلب ہوں کہیں فتاہ جس طرح چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے مسبت قلبی اللہ دین ایک بس میرے دل کو اپنے دین پر جما دے مسبت قلبی اللہ دین ایک بس میرے دل کو اپنے دین پر جما دے وجل قلبیت بہ نیکھ ریکھ میرے دل کو ایسا بنا دے کہ تیری یاد سے اطمینان پائے وجل سکین تو قلبی میرے دل میں سکینت تار دے وَأَلْزِمْنِي کلمت التقوی اور مجھے تقوی کی بات کا پابند رکھ یا ربی وَجِلْنِي أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اور مجھے اس کا زیادہ حقدار اس تقوی کے سب سے زیادہ اہل بنا دے اللہم اے اللہ انی اصلو کا نفسن میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں بکا مطمئن نتن جو تجھ پر مطمئن رہے تو مینو بھی لکھا تیرے ساتھ پر یقین رکھے تب میں بے قضا ایک تیرے ہر فیصلے پر راضی رہے وہ تخ نہ اور جو کچھ تو نے عطا کیا اس پر کانے رہے اسی پر کنات رکھے اللہ میرے اللہ مولایا مولایا یا رحمان یا رحیم برحمتی کا نستغیث اللہم انی اسألوک نفسم بکا مطمئنہ اللہ میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو مطمئن تجھ پر مطمئن رہے اور تو میں نے لکھا آئی کو تیرے ساتھ بنے سے یقین رہے اور تحظ بے قضا اور تیرے ہر فیصلے پر وہ راضی رہے وہ تخنا بے عطا اور جو کچھ تو عطاعت کرے اس پر وہ قناعت کرے اللہ اللہ اللہ يا الله اللہ اللہ اللہ آتی نفس کو اس کے تکوا عطا کر اس کو پاک کر دے اللہ بہت کیا ہے بہت میل پچھل دلوں میں جمع ہو گئے اللہ تو تکوا عطا کر دے خیر من تو ہی سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے ہر تاپاکی سے دھو دے ہر گندگی سے دھو دے ہر گناہ کو دھو دے میرے دل کو پاک صاف کر دے میرے اللہ میرے مالک ساری امت کے دلوں کو پاک صاف کر دے و مولا ہا ہی اس دن کا والی ہے اس کا مالک ہے اس کا آقا ہے اللہم اے اللہ اللہم جل حبکا احب الاشیاء علیہ اللہ محمد کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنا دے الحمد حبک احب تب اپنی محمد کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنا دے اللہ محمد حبک احب الاشیاء الیہ وجل خشیتک اخوف الاشیاء اندی اور اپنے ڈر کو تمام چیزوں کے ڈر سے زیادہ کر دے وقت انی حاجت دنیا اور مجھے اپنے ساتھ ملاقات کا ایسا شوق اپنے ساتھ ملاقات کا ایسا شوق دے بشکش وقت انی وقت انی حاجت دنیا بشو کی مجھے اپنے ساتھ ملاقات کا ایسا شوق دے کہ میری دنیا کی محتاجیاں ختم ہو جائیں یا ربی اپنی محبت کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنا دے اپنے ڈر کو تمام چیزوں کے ڈر سے زیادہ عطا کر دے اپنی ملاقات کا ایسا شوق دے ایسا شوق ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ دنیا کی ساری محتاجیاں ختم ہو جائیں اور جہاں تو نے دنیا والوں کی لذت ان کے لیے دنیا میں رکھی ہے اہل دنیا کے لیے ان کی دنیا میں لذت رکھتی میری لذت اپنی عبادت میں رکھ دے میرے اللہ میرے مالک اے اللہ اللہم اجعلنی احبکا کا بکل اے اللہ مجھے ایسا بنا دے میں اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اللہ ایسا بنا دے اللہ ایسا بنا دے یا ربی ایسا بنا دے کہ اپنے پورے دل کے ساتھ پورے جسم و کے ساتھ تم سے محبت کرے اور دی کا بھی دی کل نہیں اور اپنی پوری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ مجل اخشا کا کانی ارا کا یوم القاق اللہ میں ایسا بنا دے کہ تجھ سے اس طرح ڈرے کو ہم تجھے تیری ملاقات کے وقت دیکھ رہے ہیں کا وہ لاس یا اور مجھے اپنے تقوی سے سادت بخش اور مجھے ایسا بدبخت نہ بنا کے تیری نا کروں نہیں کروں یا رب جلنی لکت ذکارا اللہ مجھے ایسا بنا دے میں تجھے بہت زیادہ یاد کروں لکت شکارا تیرا بہت شکر ادا کروں لکت رحابا تجھ سے بہت ڈرا کروں لکت متوان تیری بہت فرم برداری کیا کروں لکت متین تیرا بہت متی و فرمان رہوں علیہ کا محبتن تیرا آگے جھکا رہوں علیہ کا باہم منیبہ علیہ کا باہم منیبہ لکمتین الہ کا محبت لک لکی متین اللہ کا محبت الحکا ہم اللہ بن مجھے کا فرمان رہوں تیرے آگے چکی رہوں اور آہ آہ کرتی تیرے ہی طرف لوٹ کر آ جایا کروں اللہ اے اللہ یا ربی اے میرے رب یا رحمان اے رحم کرنے والے ستار غفار البارو الرضا داٮٔی تجھ سے مانگتے ہیں ایسا نفس جو تیرے ہر حکم پر راضی رہوں میرے اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں کہ تیرے ہر حکم پر ہمیشہ راضی رہوں بردل ایشی بادل موت موت کے بعد کی زندگی کی لذت ہمیں نصیب کر دینا وہ نظر نظری کل کریم اور تیرے کریم چہرے کو دیکھنے کی لذت ہمیں ملے وہ شوق کو تیری ملاقات کا شوق رہے ہمیں ہمیشہ یا ربی اصل کردہ بالقدائی وہ بردل بعد بادل مؤتی بل حضطن نظری الى وجھ کل کریم وہ شوق علا اللہ تیرے ہر حکم پر راضی رہنے کی دعا مانگتے ہیں موت کے بعد کی زندگی کی لذت نصیب کر دے تیرے کریم چہرے کو دیکھنے کی لذت ہمیں ملے ملاقات ہمیں شوق رہے اللہ اللہ کچھ بھی یدی فلم مشکلات میں میرے ہاتھ کو تھام لے بخشلی وجوہ الحقائق اور ہر معاملے کے حقائق کے سارے پہلو ہمارے سامنے کھول دے یا اللہ اس امت کے سامنے ہر معاملے کے حقائق کے سارے پہلو کھول دے ہر چیز ہمیں نظر آ جایا کرے ہمیں سمجھ آ جایا کرے ہر چیز میں سیدھا راستہ ہمیں دکھا دے ہر معاملے میں سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کر دے وفقنی لما تحب وطردہ اور ہمیں تو توفیق دے کہ تجھے جس چیز سے تو محبت کرتا راضی ہوتا ہے اس کی ہمیں توفیق دے دے یا رب العالمین ہر اس عمل کی توفیق مانگتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے جس سے تیری محبت ہمیں مل جائے ہر معاملے کے حقائق ہمارے سامنے کھول دے پروپیگنڈے کے اس طوفان میں ہمارے لیے حقائق کو واضح کر دے نگاہوں کو بلند کر دے ہمیں نظر آئے تیرے نور سے دیکھنے والے ہو جائے ہمارے لیے ہر چیز کو روشن کر دے اللہ یا ربی اصل بے حق سائلین الیک مانگنے والوں کا جو تجھ پر حق ہے اس کے واسطے سے مانگتا ہوں اللہ جو مانگنے والوں کا تجھ پر حق ہے اس کے واسطے سے مانگتا ہوں وہ بے حق کی ممشا یا حاضہ الیک اور تیری طرف میرے چلنے کا جو حق ہے اس کے واسطے سے مانگتے ہیں اللہ کرتے اور اتراتے ہوئے نہیں آئے ہیں بلا ریام والا سما نہ دکھاوے کے لیے آئے ہیں نہ شہرت مطلوب ہے کو صرف تیرے نظب سے بچنے کے لیے نکلے ہیں مبتقا مرد کو تیری رضا کی تلاش پہ آئے ہیں بس انوکا تنقذنی من النار واسألوکا تنقذنی من النار وتغفر لجنوبی فنہو یقفر الجنوب الا انت اللہ ہمارا سوال ہے ہمیں آگ سے بچا لے اللہ ہمارا سوال ہے ہمیں آگ سے بچا لے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے بے شک تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا اللہ یا یا ربی رب رحمان و رحیم یہ ساری دعا ہمارے اولاد کے حق میں بھی قبول کر امت کے ہر بچے کے حق میں ہر بڑے کے حق میں ہر چھوٹے کے حق میں ہر بوڑھے کے حق میں ہر عورت کے حق میں ہر لڑکی کے حق میں قبول کر یہ رب العالمین یا رب العالمین خطا کار تیرے سامنے کھڑے ہیں کار تیرے سامنے کھڑے ہیں یا رب العالمین تجھ سے بخشش چاہتے ہیں مغفرت چاہتے ہیں اس کے سوا کسی اور غرض کے لیے نہیں آئے ہیں رحمت کے امیدوار ہے اللہ وہ وقتوں میں نہ کرنا جو مانگنے کے بعد بھی محروم رہ جاتے ہیں یا ربی ہر اس عمل سے محبت جو تمہیں تیری محبت سے قریب کر دے یا رب العالمین یا یا ربی تیرے رسول کی محبت ان کے اسوے پر عمل کی توفیق یا رب العالمین یا رب العالمین امت بھٹک گئی اندھیروں میں کھو گئی یا رب العالمین روشنی کر دے یا رب العالمین اندھیروں کو ظاہر کر دے اے رات کی کوک سے صبح کو نمودھار کرنے والے رب اے سورج کو تلو کر کے دنیا کو جگمگا دینے والے رب امت مسلمہ کے لیے روشنیاں کر دے میرے اللہ یا کبھی النسیز یا رحمان و رحیم یا کبھی النسیز یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک یوم الدین یا مالک یوم الدین تیرے نبی کی امت بیمار ہے روحانی بیمار ہے اخلاقی بیمار ہے اس کے ایمان میں بھی کمزوری ہے ایمان کو بھی بیماری لگ گئی لگ گیا یا رب العالمین تو رحمان ہے دل سے نہ مانگیں گے تو کہاں جائیں گے یا رب العالمین یا یو یا قیوم کا نسطی یا اللہ اس امت کو ایک کر دے اس کو نیک کر دے اس کو تفرقوں میں نہ ڈالنے دے رب العالمین ان کو ایک کر دے ان سے وہ کام لے لے جس کام کے لیے تو نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر تیئیس سال تک کیا ہے یا رب العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ تیرے نبی کی شفاعت کے حقدار ہو جائے یا رب العالمین ایسا بنا دے کہ تیرے حضور حاضر ہو تو معافی کا پروانہ ہمارے ساتھ ساتھ ہو یا رب العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ تم نے فرشتوں تو کی محفل میں ہم پر فخر کرے رب العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے پورے جسم جہاں کے ساتھ اپنے سارے نام مال کے ساتھ تجھے پسند آ جائے رب العالمین ان میں شامل کر دے جن کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا رب العالمین امت لہو لہان ہے رب العالمین کشمیر رب العالمین ہمارا فلسطین ہمارا غزہ لہو لہان ہے رب العالمین برما کے مسلمان رب العالمین اور دنیا جہان میں مجبور و محکور و مظلوم بن گئے ہم رب العالمین رحم یا رب العالمین رحم یا رب العالمین سالموں کا سر توڑ دے ان کے دلوں میں روپ ڈال دے ان کو تتر بتر کر دے ان کی چالوں کو انہیں پر الٹ دے یا رب العالمین اس سود کے چنگل سے ہماری نسلوں کو اور ہمیں بچا دے یا رب العالمین رزق کے حلال اور رزق کے طیبہ کے دروازے ہماری نسلوں کے لیے کھول دے اور اس سود کے چنگل سے ہمیں نکال دے یا رب العالمین زکوٰۃ کے نظام خیر و برکت کو ہمارے یہاں جاری و ساری کر دے یا رب العالمین امت مسلمہ کو توفیق دے کہ وہ وہ کام کر سکے جس کام کے لیے تو نے اس کو برپا کیا ہے یا رب العالمین یحیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث یحیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث یحیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث یحیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث یحیو یا قیوم یحیو یا قیوم